کسی مفسر قرآن سے پوچھو کہ سورہ انفال کی کوئی چلتی پھرتی تفسیر بھی ہے یا قرآن الفاظ بن گیا اگر کسی کو پیش کیا جا سکے گا تو انہی دیوان مجاہدین کو پیش کیا جا سکے گا کوئی آ کے پوچھے کہ مسلمانوں ان اللہ اشترا من المو واموالهم بان بے الجنہ اللہ نے کچھ ایمان والوں کی جان مال خریدی ہے یہ ایمان والے صرف کاغذوں میں ہیں یا زمین میں ہیں اگر علماء نام بتائیں گے تو انہی دیوانے مجاہدین کا بتائیں گے جو رات کو سجدے میں سر رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں اللہ عمر زکنی شہادت الفی سبیلک ربا شہادت دے دے کوئی کسی عالم سے پوچھے قرآن کہتا ہے ولادیاتی زبہ فلموریاتی قدہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے یہ مجاہدین گھوڑے موجود ہیں یا پرانے زمانے کا قصہ ہے عالم سینا تان کے کہہ سکتا ہے افغانستان سے سری نگر تک سری نگر سے دہلی تک دہلی سے فلسطین تک فلسطین سے چیچنیا تک یہ مجاہد آج بھی زندہ ہے